توحید کا جام اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہمیشہ زندہ ہے ہر چیز کو تھامنے والا وہ نیند سے پاک اور اونگ سے بھی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے کسی میں یہ مجال نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے وہ تمام مخلوق کے گزشتہ حالات بھی جانتا ہے اور آئندہ آنے والے حالات بھی کسی کو بھی اس کے علم اور معلومات تک رسائی نہیں مگر جتنی وہ خود کسی کو عطا فرمائے اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے آسمان و زمین کو سنبھالنا اور چلانا اس کے لیے کچھ دشوار نہیں وہ سب سے بلند اور عظیم تر ہے سبحان اللہ آیت الکرسی توحید کا جام صفات الہیہ کی حسین کہکشاں ہر گمراہی کا توڑ شیطان اور شیطانیت کی شکست علم کا چشمہ حفاظت کا حصار اور محبت کی مستی ہے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کے پانچ نام سات بنیادی صفات سترہ بار ذکر اللہ سات مضامین پچاس کلمیں ایک سو ستر حروف دنیا کے ہر گمراہ فرقے کا توڑ شیطان کے ہر جادو اور وسوسے کا جواب سبحان اللہ کیسی خوش نصیب ہے وہ امت وہ قوم جس کو آیت الکرسی حاصل ہے سونے چاندی کی کرسیاں چار آٹھ سال کی عارضی کرسیاں آیت الکرسی کے سامنے کیا چیز ہیں مسلمانوں مبارک ہو مبارک اپنی قسمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو